نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دوسرے پارے کا رکو نمبر گیارہ ہے آیت نمبر دو سو سترہ سے دو سو اکیس تک ہے نمبر ٹو رکو نمبر الیون آیت number two seventeen two two twenty one سلونا کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان شہر الحرام حرمت کے مہینوں کے بارے میں قتال انفی جنگ کرنا اس میں کل کہہ دیجئے قتال فی جنگ کرنا اس میں کبیر بڑا ہے وصد اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا روکنا کو بریکٹ میں کر لیں کیونکہ پیچھے جو سدن تھا وہ اس کے اوپر بھی اثر کر رہا ہے وہ اخراجن اور نکالنا اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو من ہو اس میں سے اکبرو بہت بڑا ہے اند اللہ اللہ کے نزدیک والفتنہ تو اور فتنہ اکبرو زیادہ بڑا ہے من القتلی قتل سے ولا یا اور نہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس کو سلیش ڈالیے ایک ترجمہ اور بھی لکھیے اور نہ وہ ٹلیں گے یوکاتلونکم وہ لڑتے رہیں گے تم سے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو اندینی کم تمہارے دین سے انستطاعو اگر ان کا بس چلے میں اور جو کوئی پلٹ جائے مین کم تم میں سے اندین ہی اپنے دین سے فیمت اور وہ مر جائے وہ ہوا کافر ان اس حال میں کہ وہ کافر ہو فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں حَبِتَتْ ضائع ہو گئے آ ان کے اعمال فِي دنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ان الزین بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین حاجرو اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجہ حدو اور جہاد کیا فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں یہی لوگ یرجونا امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ غفور اور بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یسلونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل الخمری شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل کہہ دیجئے فی ہیما ان دونوں میں اس من کبیر گناہ ہے بہت بڑا و منافیو اور فائدے ہیں لناس لوگوں کے لیے وہ اس مہما اور گناہ ان دونوں کا اکبرو زیادہ بڑا ہے من نف ان دونوں کے نفے سے وہ کا اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماں کیا کچھ یونفقون وہ خرچ کریں کل کہہ دیجئے العفو زائد از ضرورت لکھا اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں لعلکم تاکہ تم کر کرون غور و فکر کرو پھر دنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وہ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انلتاما یتیموں کے بارے میں کل کہہ دیجئے اصلاح الحم اصلاح واسطے ان کے خیر بہتر ہے وَإِن تُخَالِتُوهُمْ اور اگر تم ملا لو ان کو فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے واللہ اور اللہ یہ علم جانتا ہے المفسدہ مفسد کو فساد کرنے والے کو من المسلخ اصلاح کرنے والے سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لَأَعْنَتَكُمْ البتہ سختی کرتا تم پر ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے ولا تنگ ہو اور نہ تم نکاح کرو مشرکاتی مشرق عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں وہ اور البتہ لونڈی مومنتن ایمان والی بہتر ہے مم ہے مشرق عورت سے ولو اور اگرچہ آجبت کم بھلی لگے تم کو ولا تن کے ہو اور نہ تم نکاح کر کے دو المشرقین مشرق مردوں سے حتی یہاں تک کہ یؤمنوں وہ ایمان لے آئیں ولابدن اور البتہ غلام مؤمن مومن خیر بہتر ہے من شرک کرنے والے سے ولو اور اگرچہ اعجبکم اچھا لگتا ہو تم کو اولائکا یہ لوگ یدونا بلاتے ہیں الناری آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف والمغفرہ اور بخشش کی طرف بھی نے اپنے حکم سے وجو اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی نشانیاں لناسی لوگوں کے لیے لعلهم تاكبوا يتذكرون نصیحت حاصل کریں اب ہم تلاوت سنیں گے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ والفتنة أكبر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 يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ